مسجد نبوی کتاب میں جسے سلا کہا گیا تھا وہ بعد میں جا کر یسرب ہو گیا اور اب اسی شہر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اجلال نے مدینہ النبی سٹی آف دا پرافٹ بنا دیا آج سے اس کا نام بدل گیا تاریخ اسلام میں اس کا ذکر مدینہ کے نام سے آئے گا یہ اب یسرب اور بتھا نہیں مدینہ ہو گیا طیبہ بھی اور منورہ بھی اس سرزمین کے گرد و غبار سنگریزوں اور کانٹوں کو اہل عقیدت آنکھوں میں جگا دیں گے ہر اہل ایمان کو اس مقدس شہر سے دلی لگاؤ اور تعلق کے ہوگا شاعران نازک خیال مدینہ کی مداح میں قصیدے کہیں گے اور حال و قال کی محفلوں میں مدینہ کا نام آتے ہی بجٹ تاری ہو جائے گا مدینہ میں قیام کے بعد حضور سرور کائنات فقر موجودات علیہ السلاط و تحیات نے اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ فرمایا نجار کی زمین کا ایک جس میں چند قبریں اور کھجوروں کے درخت تھے آپ نے مسجد کے لیے منتخب فرمایا نجار کے گھرانے والے بلائے گئے میں زمین قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قیمت تو ضرور لیں گے مگر آپ سے نہیں خدا سے قبیل نجار کے لوگوں نے عرض کیا یہ زمین یتیم بچوں کی تھی حضور نے ان کو طلب فرمایا قیمت دینی چاہی تو نیک بخت بچوں نے عرض کیا کہ زمین آپ کی نظر ہے مگر رحمت عالم نے یتیموں کی پیشکش اور نظر کو قبول کرنا گوارہ نہ فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے زمین کی قیمت ادا کر دی پہلے اس زمین پر بنی ہوئی قبریں اکھڑوا کر فرش کو ہموار بنایا گیا یہ کام ہو گیا تو تعمیر کا آغاز ہوا انصار و مہاجرین نے مل جل کر مسجد بنانی شروع کی کوئی زمین کھودتا کوئی پتھر لاتا کوئی گارا بناتا انتہائی شوق و احترام کے ساتھ تعمیر ہونے لگی ہر شخص اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا انہی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ بھی عام مزدوروں کے لباس میں صحابہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جس میں قدس اٹ جاتا عرض کرتے کہ سرکار آپ زحمت نہ فرمائیں آپ کا کام ہم غلامان بارگاہ کر لیں گے مگر حضور مسکرا مسکرا کر کر پتھر اٹھا جاتے گردش ماہ و سال یہ منظر دیکھنے کے لیے رک رک جاتی کہ جس کے سر اقدس پر اللہ تعالی نے عزت و بزرگی کا سب سے زیادہ قیمتی تاج رکھا وہ مزدوروں کے لباس میں پتھر ڈھو رہا تھا جبین سعادت ارکالود ہو ہو جاتی آقا اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا رہا تھا نبوت قوت بازو کی زبان سے بول رہی تھی دیکھنے میں یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی مگر حقیقت میں یہ ایک درس تھا جہاں بانوں فرمرواؤں کشور کشاؤں اور حکموں کے لیے کہ حکومت اور دولت کے نشے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا انسان کی بلندی سونے چاندی کے ڈھیروں قاقم و سقباب کے پردوں حریر و دیبا کی قباؤں سرب فلک ایوانوں اور پشتما بغیچوں میں نہیں ہے نیکوکاری توازے ہمدردی اور ایک دوسرے کی غم گساری میں انسانیت کی رفت کا راز پنہا ہے بندہ اونچے سے اونچا ہو کر بھی بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جاتا کبر و غرور ابدیت کی نہیں معبودیت کی شان ہے جو بندہ اپنے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ذلیل ہو جائے گا اور انسانی ہمدردی کے اوصاف نہ ہو تو جڑاؤ تاج پہن کر بھی آدمی ذلیل رہتا ہے لال و گوہر کی چمک سے صاحب تاج کی عزت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو جاتا اور آدمی خدا شناس پاک باز اور ہمدرد قلائق ہو تو سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر بھی اس کا سر عزت نیچا نہیں اونچا ہی رہتا ہے یہ مسجد نبوی تھی سادگی کا بہترین نمونہ ظاہری آرائش اور اوپری ٹیپ ٹاپ سے دور دکھاوے اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی تراشیدہ پتھروں کی دیواریں کھجور کے ستون اور اسی کے پتوں کی چھت فرش پر سنگ ریزے بچھے ہوئے مگر مسجد جن سجدوں سے معمور تھی ان کی رفت کا اندازہ قدسیوں کا خلوص عبادت اور صدق تحلیل بھی نہیں کر سکتا پھر اس جگہ تو حضور کی پہشانی مبارک کے نشان پائے جاتے تھے یہاں کی بلندی کا کیا پوچھنا عرش جھک جھک جاتا ہوگا جب محمد رسول اللہ کی جبین پر نور فرش زمین پر سجدے میں ہوگی مسجد نبوی بن چکی تو اس کے آس پاس ازواج متحرات کے رہنے کے لیے حجرے تعمیر ہوئے کچے اور انتہائی سادہ حجرے کسی کسی کی چھت تو اتنی نیچی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا سر چھت سے لگ جاتا یہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے مکانات تھے صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرا کے ایوان کے شبستان عیش اور ملوک ہند و ایران کے شرط کدے اور ہری میں ناز نہ تھے انسانیت کی تاریخ تمدن کا یہ سب سے زیادہ روشن نقش تھا انہی آثار کو دنیا والوں کے لیے چراغ راہ بننا تھا یہی سادگی مختصر گیری بے نفسی اور دنیاوی تم طراق سے بے نیازی انسانیت کے لیے شم میں ہدایت اور آثار سعادت تھی فتیون کا قتل مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین مکہ کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا بلکہ اس سے بھی بڑھ کرنے کی ہمدردی مروت اور غم گزاری کا برتاؤ کیا تاریخ اسلام میں انصار کے نام سے مشہور ہیں یہ لوگ اللہ کے دین کے سچے اور مخلص مددگار تھے انصار کا قدیم وطن یمن میں تھا یمن میں جب تباہ کن سیلاب آیا اور سیل ارم نے سارے یمن کو تہ و بالا کر دیا تو اس قہتانی قبیلے کے لوگ یمن چھوڑ کر مدینہ چلے آئے اور یہی آباد ہو گئے مدینہ انصار کے اسلاف کا وطن ثانی تھا سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آئندہ نسلیں مدینہ کی ہی ہو کر رہ گئیں اس خاندان میں دو شخص اوس و قزرج بہت نامور اور باثر گزرے ہیں تمام انصار انہی دو بھائیوں کی اولاد ہیں آگے چل کر اوس و قزرج دو مستقل خاندان بن گئے یسرب قدیم میں یہودیوں کو بہت کچھ قوت اور اقتدار حاصل تھا یہودی مال و دولت میں سدا سے قارون ہوتے آئے ہیں بقل ان کی فطرت اور و حوص ان کا مزاج ہے روپیہ پیدا کرنے کے ڈھنگ ان کو خوب آتے ہیں اور اس میں وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے روپیے کی بہتات نے یہودیوں کو یسرب میں صاحب اقتدار بنا دیا سیم و زر کے سہارے ان کی حاکمیت قائم ہو گئی یہود میں فتیون نامی ایک رئیس تھا انتہائی عیش پرست بدکار اور فاسق و فاجر اسی فتیون نے فرمان جاری کیا کہ یسرب میں جو کماری لڑکی بیاہی جائے پہلی رات اس کے ساتھ بسر کرے یہ حکم اہل یسرب کی غیرت کو چیلنج اور ان کی عزت و ناموز کو دعوت مبارزت تھی عوام یہود میں غیرت ہی نہ تھی انہوں نے اس بے عزتی کو گوارا کر لیا فتیون کے شرط کدے میں دو شیزگی کا خون ہونے لگا مالک بن اجلان انصار کا سردار تھا اس کی بہن کا بیاہ ہوا تو وہ شادی کے دن گھر سے نکل کر باہر آئی اور مالک بن اجلان کے پاس سے گزری مالک غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا شادی کے دن نئی نویلی دلہن کا گھر سے باہر قدم رکھنا غیرت کے خلاف تھا وہ اسی غیظ و غضب کے عالم میں گھر کے اندر آیا یہ تم نے کیا کیا خاندان کے ناموس کو قاک میں ملا دیا مالک نے بہن سے کہا جی یہ تو کچھ نہیں ہوا اور بہن کی بات پوری ہونے سے پہلے ابن اجلان بول پڑا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا شریف گھر سے باہر نہیں جایا کرتی مالک کی بہن نے جواب دیا لیکن کل جو ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی شرم و غیرت نے میرے ہوٹوں کو سی دیا ہے بہن کا جواب سن کر مالک فرت غیرت اور جوش حمیت سے پسینہ پسینہ ہو گیا دوسرے دن جب اس کی نو عروس بہن بن سنور کر فتیون کے یہاں پہنچی تو مالک بن اجلان بھی سہیلیوں کی جھرمٹ میں زنانہ لباس پہن کر پہنچ گیا مالک کنجر چھپائے ہوئے موقع کا منتظر تھا دن گزرا شام آئی اور رات ہو گئی فتیون خوشی خوشی قلبت عیش کی طرف روانہ ہوا مالک کی بہن سہمی ہوئی بیٹھی تھی یہ اس کی عزت اور آبرو کے لوٹے جانے کی رات تھی فتیون نے قلبت بن اجلان نے جھپٹ کر فتیون پر کنجر کا وار کیا اور بدکار فتیون کو ٹھنڈا کر دیا مالک بن اجلان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہود سارے اسرب پر چھائے ہوئے ہیں یہاں رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میری حمایت میں ایک آواز بھی شاید بلند نہ ہوگی اور سو قدرت نے احتجاج کیا بھی تو یہود ان کا گلا دبا دیں گے کہ تم ہمارے رئیس کے قاتل کی حمایت کرتے ہو کو قتل کر کے وہ یسرف سے بھاگ کر شام پہنچا ابو جبلا غسانی وہاں کا حاکم تھا اس میں شرافت اور انسانیت کی خوبی تھی مالک بن اجلان نے تمام واقعات ابو جبلا کے گوشے گزار کیے ابو جبلا کی شرافت بہت متاثر ہوئی اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فتیون کی بدکاریاں اب زیادہ دن تک جاری نہیں رہ سکتی اور نہ یہود تمہارے خاندان پر جبر ستم کر سکتے ہیں ابو جبلا بڑی بھاری فوج لے کر یسرف پر آیا پہلے دن اس نے اوس اور قجرج کے شیوخ کو دعوت پر بلایا اور ان کو بیش بہا تحفے اور قلت دے کر رخصت کیا دوسرے دن یہود کی روسا کو دعوت دی یہود خوش تھے کہ ہم اوس اور قدرج کے رئیسوں سے ہر طرح بڑھ چڑھ کر ہیں ابو جبلا ہمیں ان سے زیادہ قیمتی قلت دے گا مگر ابو جبلا کی یہ چال تھی اس نے روسا یہود کو قتل کرا دیا اور اس طرح یسرب میں یہود کی قوت ختم ہو گئی اور اوس و قدرت نے طاقت حاصل کر لی انصار مدینہ انہی کی اولاد تھے مہمان نوازی انصار اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے بامروت خوش قلق وسیع الظرف نیک اور مہمان نواز تھے اسلام نے ان خوبیوں کو اور جلا دے دی قبول حق کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے حق کی صدا کان میں پہنچتے ہی دل میں گھر کر گئی اسلام کی دعوت کو مکہ والوں کی طرح انہوں نے ٹھکرایا نہیں بہت جلد قبول کر لیا جیسے کہ روح حق کے وہ بہت پہلے سے منتظر تھے اولا اور ثانیہ کے بعد ہی اوس و کجرج میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا اور اب پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد تو یہود کے سوا تمام مدینہ ایمان کی سعادت سے مشرف ہو گیا انصار صحیح معنوں میں اسلام کے مسلمانوں کے مددگار ثابت ہوئے خدمت اسلام کے لیے انہوں نے جان اور مال پیش کرنے میں کبھی طریقے نہیں کیا مکہ کا مظلوم اسلام مدینے میں آ کر فاتح و منصور ہو گیا بے کسی اور قسم پرسی کا دور گزر چکا تھا اب فتح و نصرت اور چھا جانے اور غلبہ کا زمانہ شروع ہو رہا تھا مہاجرین جب مدینے میں آئے تو وہ ہر طرح سے نادار اور بے سر و سامان تھے پریشہ روزگاری ان کے چہروں سے نمایاں تھی اسلام لانے کے بعد انہیں کسی قسم کی راحت ہی نہ ملی اہل مکہ کی دل آزاریوں نے ان سے زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں اپنے پرائے سب ان کے دشمن اور لہو کے پیاسے تھے مکہ والوں نے صحابہ کرام کا ایک طرح سے بائیکاٹ سا کر رکھا تھا دنیاوی کی راہیں ان پر قریب قریب بند تھیں مکہ سے وہ خالی ہاتھ آئے کسی کسی جسم پر تو کپڑے بھی ثابت نہ تھے پردیس میں تہی دستی اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے مگر انصار کے حسن سلوک نے مہاجرین کو غربت میں پریشان نہ ہونے دیا جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا اپنے پردیسی بھائیوں کی دل دہی اور غم گساری میں انہوں نے کوتا ہی نہیں کی یہ دنیا عالم اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کے باقی رکھنے کے لیے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں اور ان ذریعوں وسیلوں اور واسطوں کو استعمال کیے بغیر متمدن انسانوں کا کام نہیں چل سکتا انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد اور غم کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے کوئی آدمی اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا کسی نہ کسی حد تک دوسرے لوگوں سے تعلقات باقی رکھنا پڑتے ہیں یہاں تک کہ رہبانیت بھی دنیاوی روابط سے بالکل الگ نہیں رہ سکتی رسول اللہ فطرت شناس اور حقیقت آگاہ تھے مہاجرین کی بے سر و سامانی اور پریشان حالی حضور کے پیش نظر تھی اس کا بھی حضور کو اندازہ تھا کہ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی غم کاری سے گرانی محسوس نہ کریں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے ان کے دل کھول دیے ہیں مکہ والوں کی طرح ان کے سینوں میں تنگی اور دلوں میں بچاوٹ نہیں ہے حضور نے مہاجرین اور انصار میں مواقع قائم کرا دی انصار خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ نے نہایت محبت بھرے لہجے میں ان سے فرمایا مہاجرین کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے تمہارے بھائی ہیں پھر حضور مہاجرین میں سے دو اور انصار میں سے دو آدمیوں کو بلا کر فرماتے یہ اور تم بھائی بھائی ہیں اس طرح انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم ہو گیا انصار نے مہاجرین سے سچ مچ سکے بھائیوں جیسا سلوک بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے آقا و مولا کے ارشاد کی انہوں نے زبان عمل سے تائید کی انصاری اپنے ساتھ مہاجرین کو لے جاتے اور اپنے گھروں کی ایک ایک چیز بتا کر کہتے کہ اس مال میں آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا ہے بکریاں اونٹ کھجوروں کے باغ کھیت غرض ہر چیز انہوں نے آدھی آدھی بانٹ کر رکھ دی یہاں تک کہ بعض انصار تو اس پر تیار ہو گئے کہ دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیں انسانیت کی تاریخ اس ہمدردی غم گساری وسط ظرف اور مہمان نوازی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے اس دنیا میں لوگ صدا سے غرض کے بندے اور مسلحت کے پجاری ہوتے آئے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ چال اور بناوٹ سے کام لیتا ہے ہر شخص اپنی ذات کو دوسرے کے سود و پر مقدم رکھتا بلکہ ترجیح دیتا ہے میں بھی اہل دنیا کی کوئی غرض شریک ہوتی ہے نام و نمود شہرت تحسین و ستائش دوسروں کی زبان سے یہ سننے کی تمنا کہ بھائی فلاں شخص بڑا فیاض کشادہ دست اور ایسار پسند ہے ایک غیر آدمی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا یا پھر جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہے اس کے معاوضے اور بدل کی تمناؤں میں چھپی ہوتی ہے کہ خدا نہ قاستہ ہم پر ایسا وقت آ پڑا تو یہ شخص ہمارے بھی کام آئے گا لیکن انصار کا ایسار خلوص و صداقت کے سوا اور کسی جذبہ اور تمنا سے آشنا ہی نہ تھا اللہ رسول کی محبت میں وہ سب کچھ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل انہیں منظور تھی جب مواقع قائم ہوئی تو عبد الرحمن بن اوف جو انتہائی بے سر و سامان مہاجر تھے سعد سعد بن ربی کے بھائی بنے نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو بیوی تمہیں پسند آئے اسے میں طلاق دیے دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر لینا حضرت عبد الرحمن بن اوف نے تشکر آمیز لہجے میں انکار کر دیا پھر سعد انہیں اپنے گھر ساتھ لے گئے اور تمام چیزیں دکھا کر کہا کیا ان میں سے آدھی تم لے لو عبد نے فرمایا بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک رہے مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو سعد نے انہیں قینقا کے بازار کا راستہ بتا دیا عبد الرحمان بن عوف نے پہلے پنیر مول لے کر بیچنا شروع کی نفع ہونے لگا تو پس انداز سے دوسرا سامان خرید لیا تجارت میں ترقی ہوتی گئی وہ ایماندار تھے محنتی تھے اور زبان کے سچے جس سے سے جو بات کہہ دی اور سودا کر لیا اس نہ پھرتے چاہے اس میں کتنا ہی ٹوٹا کیوں نہ آ جائے اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمان عوف کی تجارت میں برکت دی کام پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ باہر کے شہروں سے ساتھ ساتھ سو اونٹوں پر ان کا سامان تجارت لگ کر مدینہ منور آتا تھا اللہ تعالی نے انصار کو یہ بھی دکھا دیا کہ تم جو مہاجرین کی مدد کر رہے ہو اس پر مغرور نہ ہو جانا یہ بھی ہمارا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس سعادت اور نیکی کے لیے تمہیں آمدہ کر دیا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہاری مدد کسی کو حاصل نہ ہو اور وہ اپنی قوت بازو کی بدولت تم سے زیادہ دولت مند ہو جائے انصار فطرتن شریف اور نیک و سادہ واقع ہوئے تھے انہوں نے مہاجرین پر نہ تو احسان جتایا اور نہ ان سے اپنی غم گساریوں کا بدلہ چاہا ان کی ہمدردی اقراض سے بلند تھی ان کی خدمات بے لوس اور بے محل تھی اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں وہ اتنا سب کچھ کر رہے تھے خدا نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا تاریخ میں وہ انصار رسول کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں اور زمین ہی نہیں آسمانوں میں بھی ان کے مناقب کے زمزمے آج تک گونج رہے ہیں